بسم الله الرحمن حامدا گرامی سنی نما رافضی ظہور فیضی الرحمََََََََََََََََََََََََََََٰرحیمَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََستانمورحمدیضی سلسلہ وار رد کی دوسری قسط پیش کرنے لگا ہوں اس کا عنوان ہے مولا علی کے ساتھ حد سے زیادہ محبت کرنے والے بھی جہنمی اس اس کے اندر اس عنوان کو اور اس باب کو ثابت کرنے کے لیے ہم مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی اقوال اور روایات سنائیں اور وہ اقوال اور روایات اعلی سنت کے پاس بھی موجود ہیں اہل رفظ کے پاس شیوں کے پاس بھی موجود اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ یہ بات قطعا یقیناً مولا علی سے ثابت ہے حد سے زیادہ ان کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ جہنمی ہیں حد سے زیادہ ان کے ساتھ محبت رکھنا الٹا جہنم میں جانے کا سبب ہے تو اس کے بعد یہ جو ظہور فیضی ہے اس کا اس وعید شدید میں داخل ہونا اور مولا علی کے ایسے فرامین کا نشانہ بننا یہ بھی ثابت ہو جائے گا کیونکہ اس شخص نے جو کچھ بھی ظلم زیادتی کی ہے صحابہ کے ساتھ اسلاف کے ساتھ محبت مولا علی کے اندر غلم اور حد سے بڑھنے کا نتیجہ ہے جو کہ جہنم لے جاتا ہے اب اس سلسلے میں میں اہل سنت و جماعت کی پہلے کتابیں دکھاتا ہوں اور چاند روایت مولا علی سے اس موضوع پر پڑھتا ہوں یہ ایک کتاب ہے کتاب السنہ امام ابن ابی عاصم البانی کی تحقیق کے ساتھ اور تخریج کے ساتھ یہ کتاب چھپی ہوئی ہے البانی کی دلال فی تخریج سننا ساتھ موجود ہے اس کے اندر روایت نمبر نو سو تراسی باب غمر رافضہ سفر نمبر چار سو بتیس پر پھر فضائل الصحابہ امام محمد حنبل اس کے اندر کافی روایات میں جو پڑھ رہا ہوں وہ اسی کتاب السنہ جو امام ابن ابی عاصم کی ہے اس سے پڑھ رہا قال علی رضی اللہ عنہ لا يحبني قوم حتى يدخل النار فيا ولا ولا يبغضني قوم حتى يدخل النار في بغضي البانی نے کہا اسناده صحیح على شرط الشیخ یعنی بخاری مسلم کی سند سمجھو ہے مولا علی نے فرمایا مجھے ایک قوم محبت کرے گی یہاں تک کہ میری محبت کی وجہ سے جانم چلے جائیں اور کچھ لوگ مجھ سے بغض نفرت رکھیں گے حتیٰ کہ اس بغض و نفرت کی وجہ سے جانم میں چلے جائیں اس کے بعد اسی کتاب میں نو سو چھیاسی پر اسناد جیت کے ساتھ موجود ہے عن ابل بختری قال قال علی یود خلاحم ہم خب بن نارا والا یوب گندی اقوام الحطا یود خلاحم ہم بغ بن نارا مولا علی نے فرمایا کچھ لوگ مجھ سے محبت کریں گے اس حد تک کہ ان کو وہ محبت ہی جہنم لے جائے گی اور کچھ لوگ مجھ سے نفرت اور بغض رکھیں گے اس حد تک کہ ان کو وہ بغض آگ میں لے جائے گا جہنم میں لے جائے گا ایک روایت سند حسن کے ساتھ موجود ہے مولا علی نے فرمایا یا حلقفی یا رجلان دو بندے میری وجہ سے برباد ہوں گے مفرت فی حبی بھی و مفر مفرت فی بغض میری محبت میں حد سے آگے بڑھنے والا میرے بغض میں بھی حد سے آگے بڑھنے والا میرے دوستو ایک اور بھی اسی سلسلے میں اسی کتاب کے اندر روایت موجود ہے وہ مرفوع روایت ہے یہ مولا علی کے اپنے فرامین تھی اس میں یہ ہے کہ مولا علی نے فرمایا مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کا مثلم من عیسا تیرے اندر عیسیٰ کی مثال موجود اب غدت ہل یہود حتی بہت ام یہودیوں نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا یہاں تک کہ ان کی والدہ محترمہ پر بہتان لگا دیا برائی کا معاملہ وہ احبت ہوں نسارا حتٰ انزلو ہو بل منزل تلتی لے سبھی اور ان سے عیسائیوں نے محبت کی یہاں تک کہ اس مرتبے تک حضرت عیسیٰ کو پہنچا دیا جو خدا کرو مولا علی نے پھر فرمایا اس کے ساتھ یہ مرفوع حدیث بیان کرنے کے بعد یہ کوفیہ یا راجولان آگے وہی ہے لیکن لفظ تھوڑے سے تبدیل ہیں محب مفرت حد سے زیادہ محبت کرنے والا یو کرے تو نہیں بیمال ہے صفیہ میری تعریف کرے ان لفظوں کے ساتھ جن لفظوں کے مطابق میں نہیں اور بغض رکھنے والا جس کا بغض یہاں تک اس کو بے انصاف بنائے کہ مجھ پر بہتان تراشی شروع کر لیکن البانی نے کہا اس کی سند رہی میرے دوستو یہ اہل سنت و جماعت کی کتابوں کے حوالے شیوں نے اپنی کتابوں میں مولا علی کا یہ فرمان اور وہ مرفو حدیث وغیرہ سب جو کچھ ہمارے اماموں کے پاس ہے فضائل الصحابہ کے اندر امام احمد بن امبل یا مسرد امام احمد بن امبل کے اندر بھی ہماری کچھ روایتیں اس موضوع کی ہیں ان کو یہ سامنے شیعہ نے اٹھایا اور اپنی کتاب میں رکھ لیا کتاب کا نام آپ پڑھ رہے ہیں عمدہ عیون سیاح الخبار فی مناقب امام الابرار لکھا ہوا اوپر تعلیف الحافظ یحییٰ بن حسن الحلی المعروف بے ابن البطریق یاہیا بن حسن الاسدی الحلی المعروف ابن البطریق اس کی پیدائش ہے پانچ سو تینتیس میں اور وفات ہے چھ سو ہجری میں یہ قوم کی چھپی ہوئی ہے ایران کی کتاب ہے اس کتاب کے اندر پورا ایک باب ہے اس باب اور فصل کا نام ہے الفصل الخام فی قول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام النفی من مسلم عیصب مریم علیہ السلام اس کتاب کے اندر وہی روایتیں جو ابھی سنیوں کی کتابوں سے سنا جائے مسرد احمد اور فضائل الصحابہ کے حوالے سے یہ ساری اس میں موجود ہیں شیوں کے پاس ہاں ایک کتاب ہے المناقب ابن المغازلی شافعی کی اس کا حوالہ بھی اس نے دیا اس کے پاس سب کو ملائیں تو دس روایتیں موجود دس یعنی اسی مضمون کی جو پہلے سنا چکا ہوں سنیوں کی کتابوں سے جو پہلے مضمون چکے اس مضمون کی دس روایتیں اس کتاب کے اندر شیوں کے پاس موجود اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس بات پر شیعہ اور سنی کا اتفاق ہے کہ مولا علی نے خود فرمایا کہ حد سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے وہ بھی جہنمی ہیں یعنی جس طرح مجھ سے پگ رکھنے والے جہنمی ہیں سند حسن کو دیکھے تو حد سے زیادہ بغض رکھنے والے جہنمی ہیں اسی طرح مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرنے والے بھی جہنمی یہ مولا علی سے بالکل صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے دس سندیں تو اس کشیوں کے پاس ہیں اور وہ فضائل سے انہوں نے لی ہوئی باقی دیگر سنیے کتابوں سے بھی میں دکھا چکا ہوں اب آتے ہیں میرے بھائیوں اس فرمان مبارک کا مانا دیکھنے آپ نے فرمایا حد سے زیادہ محبت کرنے والے دیکھتے ہیں حد سے زیادہ محبت کا کیا مانا ہے آپ نے فرمایا حد سے زیادہ بغض رکھنے تو اس حد سے زیادہ بغض کا کیا مانا ہے اب ہم حد سے زیادہ محبت کا مطلب وہ بھی پاک علی کے فرامین اور آپ کے ہی اقوال شریف کی وضاحت کی روشنی میں دیکھتے ہیں جن کو آپ نے فرمایا کہ حد سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے جہنمی ہیں وہ کون بنتے ہیں اور حد سے زیادہ محبت کرنے کا کیا معنی ہوگا میرے دوست آپ کو معلوم ہے حد سے زیادہ تو پہلے سمجھتے ہیں حد کیا ہے جو کچھ خدا رسول اور مولا علی خود بیان فرمائیں گے اور جو خود مذہب اور موقف رکھیں گے وہ حد ہوگی دوسرے لفظوں میں اگر یوں کہو کہ مولا علی حق ہے الحق کو یدور و ملی روایت سب کے پاس موجود ہے کہ علی کے ساتھ حق گھومتا ہے تو اس کا مطلب ہے علی پاک جو موقف اور مذہب رکھیں گے اس سے جو آگے بڑھے گا وہ حد سے نکل جائے گا علی حد ہیں علی سے آگے جو نکلے گا وہ کیا بن جائے گا حد سے آگے نکلنے اب دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کو مولا علی کے مقابلے میں جو حضرات آئے صاحب کرام دو ہی مشہور ہیں جمل اہل صفی صاحب کرام تیسرے خارجی لوگ ہیں اہل نہروان جن کو کہتے ہیں یا اہل النہر بھی کہتے اب قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ مولا علی کے مقابلے میں آنے والے اور مولا علی والا ٹولہ جماعت دونوں مومن ہیں ان طائفتان من نقطہ لو یہ قرآن پاک کہ مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں ہو جائے یا نہ ہو پھر اگر کوئی ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کرتا ہے اب اللہ پاک مولا علی کی یہ تمام کا اتفاق ہے کہ یہ آیت مولا علی رضی اللہ تعالی ان ہو ہی اس کی تفسیر ہے جب وہ تفسیر ہیں تو ان کے مقابلے میں آنے والے ان کو بھی قرآن مومن کہہ رہا ہے اور مولا علی کو جماعت کو بھی مومن کہہ رہا ہے اب دونوں ہو گئے مومن قرآن اور حدیث رسول کے فرمان کے مطابق تو حد قائم ہو گئی اب ان کو مومن کہنا یہ حد ہے اللہ رسول اور مولا علی کی طرف سے مولا علی کا بیان آگے کرتا ہوں مولا علی کیا فرماتے ہیں آپ سے یہ بھی شیعہ سنی سب کی کتابوں میں بال اتفاق ثابت ہے کہ آپ سے مولا علی سے پوچھا گیا اہل جمل کے متعلق اور اہل نہروان کے متعلق آہل جمل یعنی سید طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی جو اشرہ و بشرم سے دس جنتی صاحبہ میں سے ان دس صحابہ کرام میں سے جو دو حضرات ہیں طلحہ اور زبیر ان کے اور ان کے اصحاب کے متعلق پوچھا گیا مولا علی سے تو جس طرح مصنف ابن ابی ابھی میں اور سونن کبرا کوبرا امام بحقی کے اندر موجود ہے یہ دیکھیے گا بھائیو یہ اکیسویں جلد ہے عوامہ کی تحقیق کے ساتھ اس کے اندر ابو البختری کہتے ہیں مولا علی سے پوچھا گیا اہل جمل کے متعلق کیلا مشرقوں ہم پوچھا گیا وہ مشرق ہیں کیا طلحہ زبیر والے فرمایا میں نے شرک فرو شرک سے تو بھاگے قیلا منافقون ہم پوچھا کیا کیا وہ منافق تھے فرمایا منافقین اللہ لا اللہ اللہ الا اللہ منافق لوگ تو اللہ کو کم یاد کرتے ہیں یہ تو بہت یاد کرتے فما ہوم پوچھا گیا تو کیا ہے پھر یہ نہ کافر ہوئے نہ منافق تو کیا کہنا ہے ان کو مولا علی نے فرمایا اخوان بغو بغونا یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی اب مولا علی بھائی کہہ رہے ہیں کوفر کی بھی نفی کر رہے ہیں ان سے منافقت کی بھی نفی کر رہے ہیں اور صرف ان بغاوت کا اس بات کر رہے ہیں یہ روایت اس کے اندر اگرچہ شریک قاضی ہے اس کی وجہ سے متکلم فی ہے لیکن اس کی اس کا شاہد اس میں موجود ہے اسن القبرا امام بے حقیقت یہ نسخہ آٹھ جلد صفحہ نمبر تین سو پندرہ حدیث نمبر سولہ سات باون عن عبد خیر قال سہیلا علی رضی اللہ اہل الجمل بقال بغو علینا فقات اللہ وقدفا آپ سے پوچھا گیا اہل جمل کے متعلق تو فرمایا وہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے خلاف بغاوت کی ہوں ہم ان کے ساتھ لڑے پھر فاؤ لوٹ آئے یعنی کیا مطلب رجوع کر لیا انہوں نے تو ہم نے ان کا رجوع قبول کر لیا یہ شاید اس کے ذوف کو دور کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ یا حسن یا سہیل غیر ہی کے درجے کو یہ روایت پہنچ گئی مولا علی سے ثابت ہوا اہل جمل کے متعلق کیا عقیدہ کہ نہ کافر ہیں نہ منافق ہیں محض باقی میرے دوست آہل اللہ حروان کے متعلق یعنی خارجیوں کے متعلق مولا علی کا اپنا فرمان کیا ہے وہ ہمارے پاس اس میں اہل سنت کے مصنف ابن بھی شہبہ بالکل اس کے آخر میں جا کر بالکل آخر میں یعنی آخری جو روایت ہے اس کتاب کی اس سے پہلے یہ روایت ہے اور سند اس کی بالکل ٹھیک ہے کون تو آئندہ علی تارک بن شہاب فرماد کون تو آئندہ کون تو آئندہ علی میں مولا علی کے پاس فسویرا انہل نہر آل النہر کے متعلق پوچھا خارجی ہاں آل النہر اس وجہ سے کہتا ہوں کو کہ ان کی لڑائی مولا علی کے ساتھ نہر پر ہوئی تھی نہر نہر کے کنارے ہوئی تھی اس وجہ ہم مشرق ہوں ہم پوچھا گیا کہ وہ مشرق ہیں اور بابے نے کے فرو وہ تو شرک سے بھاگے کیلا فا منافق ہم منافق ہیں کیا میں نہیں ان المنافقین لا يذكرون لا يذكرون الله الا قليلا منافق تو اللہ کو کم یاد کرتے ہیں بہت یاد کرتے قیل له فما هم پوچھا گیا یہ کون ہے پھر فرمایا قوم بغوال ہے نا یہ قوم ہے جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی اہل جمل کو کہا بھائی ان کو کہا قوم کیونکہ یہ خارجی ہیں وہ صحابہ ہیں جو صحابہ تھے ان کو کہا بھائی مولا علی نے اور یہ خارجی ان کو کیا کہا قوم ٹھیک ہو گیا لیکن کفر و شرک کی نفی ادھر بھی کی منافقت کی نفی ان سے بھی کی منافقت کی نفی شرک کی ادھر بھی کی ہے دونوں سے اسی وجہ سے ہمارا عقیدہ ہے کہ خارجی جو ہے نا کافر ہے نا منافق ہے ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک مومن ہے گمراہ ہے اتنا خوارج کے متعلق آہل سنت اگر کوئی سوال کرے کہ اہل جمل اور اہل نہر کا تو آ گیا آل صفین کا تو کہیں نہیں آیا اس کا جواب یہ ہے اگرچہ ان کا سراہتن ذکر نہیں لیکن ان کے متعلق سمجھو التظامن ہے التظامن بیان مولا علی کا آئے گا کیوں کہ آل صفین کے سردار مولا حضرت معاویہ ہے حضرت معاویہ تو مولا علی کو خیر منا خیر منا کہتے ہیں اور جو اہل نار ہیں وہ آپ کی تکفیر کرتے تھے آپ کے قاتل بھی وہی خارجی ہیں مولا علی کے تو کیسے ممکن ہے جو مولا علی کو کافر کہیں مولا علی ان کے متعلق تو کہیں نہ کافر ہیں نہ منافق ہیں اور جن حضرات نے خیر اللہ خیر اللہ کہا مولا علی ان کو کہیں وہ کافر ہیں تو دلالت التظامی ہوتی ہے نا بلکہ اس کو کہنا چاہیے دلالت النس کے طور پر ان کا حکم ثابت ہو جاتا ہے مولا علی کی زبان سے یعنی پیاسے اولویت کے ساتھ کہ جب وہ کافر منافق نہیں تو یہ سابق والے جماعت جو ہے جو مولا علی کے متعلق ہمیشہ خیریت کا عقیدہ رکھتے تھے ایسے حضرات کے لیے ممکن ہی نہیں بطریق اولا بل کے ثابت ہے ہوگا کہ مولا علی ان کے متعلق یہی کہیں گے کہ نہ کافر ہے نہ منافع میرے دوستو یہاں میں یہ وضاحت پیش کر دوں یہ پہلی مرتبہ بات کر رہا ہوں اور آپ کو کسی کے پاس نہیں ملے گی لیکن میں نے تحقیق کر لیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ فرمان مولا علی کا یہ حق میں ہے اہل نہل رہا مسئلہ اہل جمل اہل صفی ان کے متعلق نہیں ہے کیوں کہ اہل جمل کے متعلق جو روایت ہے اس کی سندیاں دو ایک سرحد میں احمد بن جبار احمد بن عبد الجبار راوی ہے وہ سونا نے کوبرا بحقی میں اس میں شدید کلام ہے دوسری روایت ہے مصنف ابن ابی شہبہ کی اور اس اس کو بھی پھر مصنف ابن ابی شہبہ کے حوالے سے امام بحقی نے سونن میں لیا اس کے اندر قاضی شریک وہ آپ کو پتا ہے صحیح الحفظ بندہ ہے تو یہ حضرات لگتا ہے غلطی ان کو لگی ہے اصل قول مولا علی کا وہ آل نار کے متعلق ہے اور الفاظ بھی اس طرح بتاتے ہیں صحابہ کی عظمت کے پیش نظر جبکہ خصوصاً مولا علی سے یہ ثابت ہے یہ دیکھ حدیث نمبر ہے اٹھتیس نو انتیس حدثنا ابو سامن عن خالد بن ابی کریم عن ابی جعفر جلس علی و صحاب یوم جمل یقن علی طلحہ و زبیر کہ مولا علی اور آپ کے صحاب امام محمد باقر فرماتے ہیں حضرت طلحہ اور زبیر کی شہادت کے بعد جمل میں ان پر بیٹھ کر روتے رہے سائ بلکہ آپ سے یہ بھی ثابت ہے کہ مولا علی نے فرمایا بیٹے کو رو رو کر کہتے تھے کاش کہ اس سے پہلے میں بیس سال پہلے مر جاتا جمل سے بیس سال پہلے مر جاتا یہ مولا علی سے ثابت ہے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا مجھے یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ وہ روایت وہم ہے شریک کا اور اس سے پھر آگے غلطی کی احمد بن عبد الجبار نے ورنہ حق یہ ہے صحیح سندوں کے ساتھ جو کچھ آیا ہے وہ سارا اہل نہر کے متعلق اب اہل نہر کے متعلق جب ہے وہ ہے خواب خوارج بدترین لوگ ہیں مولا علی کو کافر مشرق کہنے والے ہیں جب ان کے متعلق مولا علی سے یہ ثابت تو اہل جمل اور اہل صفین کے متعلق بطریق اولا دلالت النس کے ساتھ ثابت ہو میرے مولا علی مشکل کشا نے جو کچھ فرمایا اپنے محاربین کے متعلق یعنی ان کے ساتھ لڑنے والوں کے متعلق یہ میں نے اہل سنت کی کتابوں اب شیوں کی کتابوں کی طرف یہ شیوں کی کتاب قرب الاسناد یہ ان کا ہے جس طرح لکھا ہوا ہے شیخ جلیل ابو عبد اللہ بن جعفر ہیمری ہیمری ہمری مشہور ہے من اعلام القرن الثالث الحجری تیسری صدی کا بندہ ہے کا تیسری صدی کا سکا ہے مقدمہ جو کتاب کا لکھا اس میں لکھا ہوا ہے سکا ہے حجت ہے سب ہے سب کچھ کتاب اس کی ہے بہت مضبوط شیوں کے نظر میرے بھائیوں اس کے اندر دو روایتیں موجود ہیں علی نے اپنے محاربین کے متعلق کیا اظہار خیال فرمایا پہلی روایت سفر نمبر ترانوے میں روایت نمبر تین سو تیرہ جعفر نبی ہے یعنی امام جعفر صادق اپنے باپ محمد باقر سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا ان علیہ السلام خان یقور اپنے خلاف جنگ کرنے والوں کے متعلق آپ نے فرمایا انا لم تلحم حالت تک لہم ہم ان کے ساتھ نہیں لڑے ان کو کافر قرار دینے پر یعنی کافر قرار دے کر ان کے ساتھ نہیں جات گیا لڑے ولم والم الت تکفیر لنا اس پر بھی نہیں لڑے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں نہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں نہ ہم ان کو کافر کہتے ہیں ولا کنہ را حق ہاں ہماری رائے یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں وہ رو حق اور انہوں نے ان کی رائے یہ تھی کہ وہ حق پر ہیں وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے ہم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے تو تکفیر کافر کہنے کا مسئلہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے یہ دونوں دونوں کے پاس نہیں تھا کسی ایک کو کافر کہنے کا نہ ہم ان کو کہتے تھے وہ ہمیں کہتے تھے ہم لڑے ہیں تو صرف اس بات پہ لڑے ہیں کیا کہ وہ سمجھتے تھے ہم حق پر ہیں ہم سمجھتے تھے ہم حق پر ہیں بس ہماری لڑائی ہو گئی یہ امام جعفر صادق سے وہ امام باقر سے ہے اور یہ دونوں امام ہیں بارہ اماموں میں سے اور امام شیوں کے نزدیک ایسا معصوم ہوتا ہے کہ قرآن سے بھی اس کی بات بڑی ہوتی ہے ان کے مذہب میں تو جن کی بات قرآن سے بڑی ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں ایک اور روایت تین سو اٹھارہ نمبر اسی کتاب وہ یہ ہے کہ عن ابی امام جعفر صادق روایت کر رہے ہیں جی اپنے باپ امام محمد باقر سے فرماتے ان علی علیہ السلام لم یقن من الى النفاق ورکن رو خان یقول ہوم خوانا بغو والین کہ مولا علی اپنے محاربین اپنے ساتھ لڑنے والوں میں سے کسی کو بھی شرک اور منافقت کی طرف منسوب بھی کر نہ کافر کہتے تھے نہ منافق کہتے تھے کہتے تھے ہوم اخوان ہونا وہ ہمارے بھائی ہیں بغو نا جو انہوں نے ہمارے خلاف بغو شیعہ کتابوں کی بہت بڑی قدیم اور مسترد کتاب میں یہ دو جگہ لکھا ہوا دو روایتیں آپ کو مل گئی دکھا دی ہم نے جن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ مولا علی اپنے مخالفین محاربین اپنے خلاف لڑنے والوں کو مسلمان سمجھتے تھے باقی سمجھتے تھے اور بھائی بھی سمجھتے تھے نہ کافر سمجھتے تھے نہ منافق سمجھتے تھے یہ دو آپ شیعہ گھر کی ایک اور کتاب جس جو پوری دنیا میں مشہور ہے اور کہتے ہیں کہ خمینی نے کہا تھا کہ شیعہ مذہب کی وکالت اور ترجمانی جس طرح باقر مجلسی کرتا ہے ہم اس کے پابند ہیں تو اس کا مطلب ہے ایرانی شیعہ سب اس کے پابند ہیں یہ کتاب ہے بہار الانوار باقر مجلسی کی اس بہار الانوار کے اندر قرب الاسناد کتاب سے جو دو روایتیں دکھائی ہیں دونوں اس میں موجود ہیں اس نے نقل کیا ہے دونوں کو یہ دیکھے میرے بھائی یہ ہے آٹھویں جلد کا دوسرا حصہ یہ سفر نمبر ہے ایک سو پینتیس وہی دو روایت ہے دونوں کی دونوں موجود ہیں اس کا مطلب یہ نکلا کہ مولا علی کا اپنے محاربین کو بھائی کہنا یعنی جبکہ اہل جمل ہیں اور قوم باغی کہنا جبکہ اہل نہار ہے لیکن دونوں کے کفر اور منافقت کی نفی کرنا اور کہنا وہ کافر منافق نہیں تھے یہ آل سنت کے پاس بھی موجود ہے اور آل رفظ تشیدوں کے پاس بھی موجود اب میرے بھائیوں جب خود مولا علی کا مسلک مذہب عقیدہ اور نظریہ ثابت ہو گیا مولا علی کے ساتھ لڑنے والوں کے متعلق کہ وہ ان کو مومن مسلمان مانتے ہیں نہ کافر مانتے ہیں نہ منافق مانتے ہیں مولا علی خود ایک حق کی سند اور حد ہے اب جو مولا علی نے فرمایا مجھ سے محبت کرے گا حد سے زیادہ وہ جہنمی ہو جائے گا اب حد سے زیادہ محبت کیا بنے گی یہاں کہ مولا علی کے جو ساتھ لڑنے والے ہیں ان کو کافر کہنا ان کو منافق کہنا ان کو مشرق کہنا کیوں جی علی کی محبت کا تقاضا یہ ہے وہ مولا علی نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق بتایا کہ مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے میں تو کہہ رہا ہوں یہ مسلمان ہے مومن ہے تو تو مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے تو آگے بڑھ کر حق میرے ساتھ ہے تو تو نہ حق ہو گیا باطل والا تو نے ان کو کافر کہا جہنمی کہا منافق کہا اور میں کہہ رہا ہوں یہ سب مسلمان ہیں مومن ہیں تو اس کا مطلب ہے تو باطل والا بن گیا مولا علی کے مقابلے میں آ گیا تو اب اگرچہ تو محبت کا دعویٰ رکھتا ہے اور جو کچھ تو نے ظلم زیادتی کی حد سے بڑھا یعنی مولا علی کی بنائی ہوئی حد سے آگے بڑھا مولا علی کی محبت کے اندر بڑھ گیا تو سمجھ لے تیرا ٹھکانہ جہنم ہے کیونکہ پاک علی خود فرما رہے ہیں کہ میری وجہ سے جو لوگ میرے ساتھ زیادہ محبت ہاتھ سے رکھتے ہیں وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے کب جب حق سے تجاوز کریں گے اور حق کیا ہے علی اور علی کیا کہہ رہے ہیں یہ مومن ہے اور یہ لانتی کیا کہتے ہیں وہ کافر ہیں وہ منافق ہیں معلوم ہوا یہ خفیص لوگ ایسی بکواسات کرنے والے یہ خود علی پاک کے بھی مقابلے میں آئے ہوئے ہیں اور جو علی کے مقابلے میں جب آئے گا ہے تو محبت کی وجہ سے آگے بڑھے گا مقابلے میں آئے گا وہ جانوی خدا پاک نے بھی فرما دیا دونوں کو مومن قرآن سنایا رسول اکرم نے اولت طوائفت بالحق فرمایا رسول پاک کی زبان سے بھی دونوں مومن مولا علی کی زبان سے بھی مومن اب اس کا مطلب ہے اس حد کے خلاف اس سے آگے بڑھ کر مولا علی کی محبت میں جو کوئی ان محاربین مولا علی کے ساتھ مقابلے میں آنے والے ان پر کوئی کفر اور منافقت کی بکواس کرے گا مولا علی کی محبت کی وجہ سے جاننا میں جائے گا کیونکہ یہی افراد ہے یہی حد سے بڑھنا ہے کون ہے جو کہے مولا علی خود حد نہیں ہے جب کہہ رہے کو یہ دور علی حق علی کے ساتھ گھومتا ہے تو اس کا مطلب ہے حق کی حد حق کی سرحد مولا علی ہیں جب مولا علی ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر مولا علی جیسی سرحد جہاں مذہب بنا کر بیٹھ گئی ہے اس کے مقابلے میں مذہب بنانے والے لانتی جہنمی ہو گئے بس معلوم ہوا جن لوگوں نے کمینوں نے لکھا محاربو ہو کا مولا علی کے ساتھ جنگ کرنے والے سب کافر ہیں یہ خود مولا علی کے دشمن ہیں اور مولا مولا, مولا علی کے ساتھ حد سے زیادہ محبت رکھنے کی وجہ سے مولا علی کی زبان نے ان کو جہنمی بنا دیا جہنم میں کہہ دیا اب میرے بھائیوں دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں کہ جو فرمایا مبغض مفرت مجھ سے بغض رکھے حد سے زیادہ وہ بھی جہنمی ہے اب سمجھیے گا یہاں پر بغض بھی حد سے زیادہ جس طرح کہ وہاں محبت حد سے زیادہ اس کا مطلب ہے محبت حد تک ہے تو جنت لے جائے گی یہ مسئلہ آ جاتا ہے تولی اور تبرری مولا علی کے دین کے ساتھ جو بغض رکھے وہ حد سے زیادہ بغض ہے اختلاف تنازع اور دنیاوی طور پر جھگڑے یہ اہل بیت کے آپس میں بھی ثابت ہے حضرت عباس اور مولا علی کا جھگڑا فدق کے بارے میں موجود ہے بخاری مسلم کے اور تند و تیز الفاظ حضرت عباس سے وہ بھی ثابت ہے مولا علی کے خلاف لیکن چاچا ہے مولا علی خاموش ہو گئے چاچا بڑا ٹھیک باپ ہے پھر عجیب بات مولا علی آپ کے دو بیٹے بیٹوں کا باپ کے ساتھ اور بیٹوں کا آپس میں یہ بھی اختلاف موجود ہے مولا علی باغیوں کے ساتھ لڑنے کو فرض سمجھتے تھے امام حسن باغیوں کے ساتھ لڑنے کو حرام سمجھتے تھے آپ سمجھتے تھے میں کسی بادشاہی پر کسی مسلمان کا خون وہاں ناجائز نہیں سمجھ اسی وجہ سے انہوں نے سلو کر لی مولا علی نے سلو نہیں کی حضرت معاویہ سے مولا علی نے سلو امام حسن نے کر لی تو امام حسن کا سلح کرنا مذہب میں اختلاف ہو گیا ان کا مذہب اور بن گیا بیٹے کا مذہب اور بن گیا وہ سلح نہیں کر رہے وہ کر رہے ہیں وہ فن سمجھ لیے حرام سمجھ رہے آ جاؤ امام حسین پاک اور مولا علی اسی طرح ان کا اختلاف بن جاتا ہے حسن حسین پاک کا آپس میں بن جاتا ہے آخری کا بعد میں بتاتا ہوں حسن حسین کا بتاتا ہوں امام حسن لڑنے کے حق میں نہیں تھے امام حسین لڑنے کے حق میں تھے دونوں کا اختلاف ہو گیا رہا مولا علی کے ساتھ اختلاف امام حسین کا وہ بھی ثابت مولا علی رضی اللہ تعالی آپ کا مذہب یہ ہے لابین سے مین امیر برن و فاجر کہ لوگوں کا حاکم ضروری ہے چاہے نیک ہو چاہے بد ضروری ہے مولا علی فرماتے ہیں اور یہ مصنف ابن ابی صاحبہ اور شیوں کی نہج البلاغا جس کو وہ قرآن سے بلند کتاب مانتے ہیں کہتے ہیں قرآن غلط ہے لیکن وہ غلط نہیں نہج البلاغا کے اندر یہ قول مولا علی کا مشہور ثابت ہے موجود ہے اور میں نے اپنی کتاب بیعت یزید میں اس قول کو نقل کیا ہے پوری سندوں کے ساتھ شیوں کے حوالے بھی دیے ہیں سنیوں کو بھی دیے مولا علی کیا فرما رہے ہیں حاکم لوگوں کے لیے ضروری ہے چاہے اچھا ہو یا نیک ہو یا بد اور شیعہ مذہب اور جس طرح مشہور ہے کہ امام حسین نے خروج کیا یزید کے خلاف فاسق فاجر جان کر تو اب امام حسین کا مذہب بن گیا کہ بدکار کے خلاف نکلنا ضروری ہے اس کی حکومت کو برداشت نہیں کیا جا سکتا اس کو ختم بدکار کی حکومت کو ختم کرنے کا نظریہ امام حسین کا بن گیا ان لوگوں کے مشہور قول بات کے مطابق اور مولا علی کا مذہب کیا تھا کہ نیک بات کوئی بھی ہو بادشاہ ہونا ضروری ہے تو بیٹے کا باپ سے باپ کا بیٹے سے اختلاف ہوگا اب باپ کا با... بیٹے بیٹوں سے بیٹوں کا باپ سے بھائیوں کا آپس میں یہ تو سب اختلاف ثابت ہوگا یہ صرف تمثیل ہے مثال دینا مقصود ہے یہ حاطہ نہیں ورنہ بہت سارے میں ایسی روایات اور ایسی باتیں جمع کر کے دکھا سکتا ہوں شیوں کی کتابوں سے اور سنیوں سے تو میرے بھائیوں جب دین کے ان کے دین کو غلط سمجھے گا بغض رکھے گا اتنا بغض رکھے کہ تھڈو انہوں نے کافر کہنا شروع کر دے فلان فلان جس طرح خوارج کہتے تھے یہ جانے اب سمجھ لگ معلوم ہوا میرے بھائیوں مولا علی پاک سے واقع تن یہ بات حقیقت کو پہنچ گئی ثبوت کو پہنچ گئی کہ جو شخص بھی ان سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ جانمی اور یہ جب دوسروں کی تنقید دوسروں کے ساتھ عداوت دوسروں کو پرلان تان دوسروں کی تکفیر تفسیق وغیرہ ان سب ایسا کچھ آئے گا تو اب کہنا پڑے گا کہ یہ محبت علی میں حد سے بڑھ رہا ہے کیونکہ محبت علی میں علی سے ہی آگے نکل رہا ہے علی ایک حد ہے خدا رسول کا بیان ایک حد ہے کیونکہ حق کی حدود ادھر سے ہی متعین ہوں گی نا جیسے میں پہلے وضاحت چکا اور یہ ظہورہ جو ہے ہے یہ کنجر اسی قسم کا ہے یہ محبت علی میں جہنم کا دروازہ اپنے لیے کھول رہا ہے کیوں حد سے تجاوز کر دی اب میں انکار نہیں کرتا اس کے دل میں علی سے محبت نہیں ہے لیکن وہی محبت ہے جو لانت کا سبب بنتی ہے اور سیدھا جہنم لے جاتی ہے میں اس کو کہتا ہوں یہ عاشق علی ہے لیکن یہ نہ سمجھنا کہ ہر عاشق علی جنتی ہے مولا علی کے عاشق مولا علی فرماتے ہیں اگر حد سے بڑھیں گے تو لانتی سب جہنمی ہوں گے اللہ لہذا ہماری یہ قسط یہاں پر ہی تمام ہوگی ہم مولا علی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں یا اعتدال پر جب محبت اعتدال میں رہے گی تو جنت کا سبب آخر دعوانا